عبداللہ بن مسعود رسی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر خلیل کی دوستی سے بری ہوں اور اگر میں کسی کو خلیل یعنی دوست بناتا تو ابن ابی کہافہ کو یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا اور تمہارا یہ ساتھی اللہ کا خلیل ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پچپن یہ حدیث صحیح ہے